سلام بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ نیت کر لیجئے اس پورے سلسلے میں ہمتن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ شریک رہیں گے اپنے ساتھ دائری اور قلم ہو سکے تو لے کر بیٹھ جائیں مدنی پھول اہم جو آپ محسوس کریں اور دعائیں اورات وظائف روحانی علاج وہ تحریر بھی کرتے چلے جائیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین چونکہ حج کا موسم بہار یہ سایہ فگن ہے اور اشہور حج یعنی حج کے مہینے یہ رواں دواں ہیں کئی خوش نصیب اس وقت کابت اللہ المشرفہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے کئی خوش نصیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مواضع شریف پر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہوں گے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بھیکاری بن کر سرکار کے روزے پر حاضر ہوں گے کئی رخت سفر باندھ رہے ہوں گے اور رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے اور آج ہمارے پاس جو ای میلز موجود ہیں اس میں کچھ ای میلز ایسی ہیں جو یہ ان عاشقان رسول کہ جو عظمین حج ہیں زائرین مدینہ ہیں ان سے متعلق بھی ہیں تو جو حج کا رخت سفر باندھے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان کی روانگی ہے وہ اگر ہمارے اس سلسلے میں شریک ہیں تو ہمتن گوش ہو کر شریک رہیے اور ویسے سب ہی اس سلسلے میں شریک رہیں اور توجہ کے ساتھ شریک رہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کا حج کا بھی ارادہ ہے اور کاش کہ ہمیں مرشد کے ساتھ میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب ہو جائے تو قبل اس کے کہ ہمارے سلسلے کو آگے بڑھائیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور رفس یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کیسی بڑی فضیلت ہے ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جو حج کرتے ہیں اور رفس سے محفوظ رہتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں گناہوں فسق سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کی سعی کو قبول فرمائیں حج کو مبرور فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے حاضری کے اسباب پیدا فرمائیں آمین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ہمارا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جو پہلی پہلا سوال موجود ہے اس میں یہ کہ الحمد للہ آج کل خوش نصیب عازمین حج اپنے مقدس ترین سفر پر جا رہے ہیں تو ایسا کوئی وظیفہ دیں نیکیاں کمانے گناہ دھلنے کے حوالے سے ایسا کوئی عمل بتا دیں کوئی ایسا ورد بتا دیں کہ وہ ان عاشقان رسول کے لیے بھی کارآمد ہو اور ہم سب کے لیے کارآمد ہو الحمد للہ رب العالمین وسلات وسلام سلیم منقولے کو جو اچھی طرح وضو کریں اور پھر رکن یمانی کے پاس آئیں اور بوسہ دے کر کہیں بسم اللہ واللہ اکبر اشحد اشحد تو رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے سبحان اللہ اور جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے عوض یعنی بدلے میں ستر ہزار نیکیاں لکھتا اور ستر ہزار گنا مٹا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جی اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے رکن یمانی کے پاس آئے اور یہ سارے جو آپ نے دعائیں دعا بتائی اور اسی کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کا وہ طواف کرتا ہے ظاہر وہ خوش نصیب ہے کہ بیت اللہ شریف اسے مکہ شریف میں ہی ملے گا تو وہ وہاں طواف کرے گا اور اس طواف کی نیکی کو حاصل کرے گا اور ساتھ ہی جو آپ نے بتایا کہ وہ اللہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے یہ انعام ملے گا کہ ہر قدم کے عوض ستر ہزار نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور ستر ہزار گنا مٹا دیے جائیں گے تو یہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شریک ہیں ایک تو یہ نیکیاں کمانے کے تعلق سے بیان کر دیا گیا اب گنا بھی ہمارے دھل جائیں تو ایسا ہمارا حج ہو کہ یہ حج ہماری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دے اور ہماری زندگی میں اگر ہماری زندگی وفا کرتی ہے مدینہ شریف سے لوٹ کر آنا مقدر ہے تو یہاں واپسی پر اپنے ملک میں ہم پھر نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں کاش کا ایسا ہم پر کرم ہو جائے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ پورے سفر میں آجزی اور انکساری کا پیکر بنے رہیں کسی کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کا خاص خیال رکھیں یہ اہم ترین مدنی پھول ہیں جو سیدی امیر اہل سنت کی تربیت سے ہم نے سیکھے ہیں امیر اہل سنت اس طرف بہت زیادہ توجہ دلاتے ہیں کہ بندہ ان چیزوں کو اپنا لے تو یہ آجزی اور انتصاری کا پیکر بنا رہے گا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے میں کسی کو تکلیف نہ دوں اگر یہ اس کا ذہن ہے تو وہ مقبول حج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ خوف خدا عزا وجل سے لرزتا رہے کانپتا رہے اور پھر دیکھیں کہ کیسی برکت نصیب ہوتی ہیں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ حج کے اس پورے سفر میں بلکہ اس زندگی کے پورے سفر میں بندہ صبر کا دامن تھامے رکھے زبان اور آنکھوں کا کفل مدینہ لگا لے یعنی نہ بے ضرورت بولے نہ ادھر ادھر دیکھے تو یہ زبان کا کفل مدینہ اسے روحانیت دلا دے گا آنکھوں کا کفل مدینہ اسے عبادت کی لذت دلا دے گا اور صبر یہ اس کو بیش بہا خزانہ دلا دے گا واقعی جو حج پر جاتے ہیں جو سفر حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا جو حج کی تربیتی نشست ہوتی ہیں انہوں اس میں بھی سنا ہوگا کہ یہ حج کے دنوں میں بہت زیادہ یعنی کچھ تھوڑی بہت تکالیف اور پریشانیاں رہتی ہیں یہ تو آج کل کے بہت زیادہ پھر بھی سہولتوں والے حج ہیں اور ہمارے بزرگان دین تو اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے اور جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو یہ انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں جب حج کے میں جب اپنے گھر سے نکلا ہوں تو میں مکہ شریف جب پہنچوں گا تو حج کے دن شروع ہو چکے ہوں گے یا حج کے دن ختم ہو چکے ہوں گے ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلے اور جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ حج کے دن ختم ہو چکے پھر وہ سال بھر جو ہے وہ مکے شریف میں رہے اور حج کیا وہ جو ہے نا وہ انتظار کرتے رہے اور پھر جا کر انہوں نے حج فرمایا تو جی، یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہوتا تھا تو یہ حج کے پورے سفر میں یہ نیت کر لیں اور اس زندگی کے سفر میں سبھی ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ زبان کا بھی کفل مدینہ لگائیں گے کہیے ان شاء اللہ آنکھوں کو بھی کھتلے مدینہ لگائیں گے ان شاء اللہ اور صبر کا دامن بھی تھامے رکھیں گے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے آج بھی اور انکساری کے پیکر بنے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں جاگوزی رکھیں گے تو ان شاء اللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں یہ میں مشورہ دوں گا رفیق الحرمین جو حج کے موضوع پر اس کے مفصل طریقہ حج اور عمرہ کا مفصل طریقہ رفیق الحرمین یہ ابھی انشاءاللہ شاء آپ کو مدنی چینل پر اسکرین پر بھی دکھائی جا, جا رہی ہے اسکرین پر آپ اسے ملاحظہ کر رہے ہیں یہ حجر عمرہ پر امیر علیہ سنت کی مفصل کتاب ہے اسے اپنے ساتھ رکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ رکن یمانی کے پاس آئے اب جو پہلی مرتبہ حج پر جا رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رکن یمانی کیا ہوتا ہے تو الحمد اس میں چھپن اصطلاحات یہ شروع میں ہی دی ہوئی ہیں کہ رکن یمانی کیسے کہتے ہیں مطاف کسے کہا جاتا ہے اور اسی طرح دیگر چھپن اصطلاحات اس کی ابتدا میں موجود ہیں صفحہ نمبر تینتیس پر تھرٹی تھری پر اشور حج کیا ہے احرام کیا ہے رمی کسے کہتے ہیں حلق کسے کہتے ہیں طواف عمرہ کیا ہے طواف ودا کیا ہے اسی طرح رکن اسود رکن عراقی رکن شامی وغیرہ ان ساری چیزوں کی تفصیلات اس میں موجود ہیں حج کا بہترین رفیق اور بہترین ساتھی بلکہ حرمین کا کابۃ اللہ مکہ شریف کا اور مدینہ طیبہ کا یہ بہترین ساتھی یہ تحفہ یہ کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں زیادہ تعداد میں لے جائیں تاکہ وہاں دیگر جو اردو انگلش اور دیگر زبانوں میں جو اس کی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں تو وہ حاصل کر لیں اور اسے لے کر جائیں تاکہ دوسروں کو بھی یہ پیش کر کے آپ نیکیوں کا ثباب نیکیوں کا خزانہ بھی اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کے لیے بھی حج کے یہ ارکان پڑھ کر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی تو آپ کو بھی ان شاء اللہ ثواب ملے گا تو یہ عازمین حج کے تعلق سے کہ نیکیاں کمانے گنا دھلنے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تو کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں کو اختیار کریں گے ان شاء اللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی ان شاء اللہ حبیب حضرت ایک عازمین حج جو حج کا عزم کیے ہوئے ہیں ان کو کوئی ایسا عمل یا ورد بتا دیں کہ ان کی تمام جائز مرادیں پوری ہو جائیں جو کابت اللہ پر نظر پڑتے ہی دعا کریں تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد الیہ ستار قادری دامد برکات العالیہ فرماتے ہیں کہ جب کابت اللہ شریف پر نظر پڑے تو یہ دعا کر لینی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل میں زندگی میں جب بھی کوئی دعا مانگوں تو وہ قبول ہو جایا کریں سبحان اللہ انشاءاللہ اس کی ہر دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ یہ کیسی پیاری بات کر دی کہ یا اللہ میں جب تیری بارگاہ میں جائز دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں تو میری وہ جائز دعائیں قبول ہو جائے کریں سبحان اللہ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے رفیق الحرمین کی میں نے آپ کو ترغیب دلائی صفحہ نمبر فورٹی تریالیس پر دعا قبول ہونے کے مقامات یہ اس میں موجود ہے محترم حاجیوں یوں تو حرمین شریفین میں ہر جگہ انوار و تجلیات کی بارشیں چھما چھم برس رہی ہیں تاہم احسن ہے لآدابی دعا سے بعض دعا قبول ہونے کے مخصوص مقامات کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ ان مقامات پر مزید دل جمعی اور توجہ کے ساتھ دعا کر سکیں مکہ مکرمہ کے مقامات یہ ہیں مطاف ملتظم مستجار بیت اللہ کے اندر میزاب رحمت کے نیچے حتیم حجر اسود رکنی یمانی خصوصاً جب دوران طواف وہاں سے گزر ہو مقام ابراہیم کے پیچھے زمزم کے کنویں کے قریب صفا مروا عرفات خصوصاً موقف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مزدلفہ خصوصاً مشعر الحرام مینا تینوں جمعرات کے قریب جب جب کعبہ مشرفہ پر نظر پڑے یہ مکہ شریف کے وہ خاص مقامات ہیں جو احسن البیال آداب دعا سے سعید امیر علیہ سنت نے اپنے اپنی کتاب رفیق الحرمین میں درج کیے ہیں کہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں مدینہ تجربہ کے مقامات وہ بھی چاہیں تو تحریر کر لیں مسجد نبوی علی صاحب صلاحت وسلم مواجہ شریف امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا یہاں قبول نہ ہوگی تو کہاں قبول ہوگی ممبر اطہر کے پاس مسجد نبوی علا صاحب صولاۃ وسلام کے ستونوں کے نزدیک مسجد قبا شریف مسجد الفتح میں خصوصاً بدھ کو ظہر و عصر کے درمیان باقی مساجد طیبہ جن کو سرکار مدینہ سکون قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے مثلا مسجد غمامہ مسجد قبل وغیرہ وغیرہ وہ مبارک کنویں جنہیں سربر کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے جبل احد شریف مزارات بقیع اور مشاہد مبارکہ تو یہ مشاہد مبارکہ یعنی حاضر ہونے کی جگہ تو جس جس مقام پر میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے وہاں دعا قبول ہوتی ہے تو یہ رفیق الحرمین اپنے ساتھ رہیں گے اپنے ساتھ رکھیں گے اور ساتھ ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے دعوت اسلامی کے وہاں جو اسلامی بھائی آپ کو ملیں ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے تو سرمایہ ظاہری کے ساتھ ساتھ سرمایہ باطنی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سرمایہ باطنی جیسے سرمایہ ظاہری ضروری ہے عظمین حج کے لیے عظیم حج کے لیے کہ وہ ظاہری سرمایہ ہوگا رقم ہوگی تو حج کے لیے سفر کے اخراجات پورے کر سکے گا تو اسی طرح ایک باطنی سرمایہ کی بھی اس میں ضرورت ہوتی ہے اور وہ باطنی سرمایہ ہے عشق و محبت کا سرمایہ اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ وہ عشق و محبت کا سرمایہ محبت والوں کے پاس ملا کرتا ہے تو الحمد دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے وہاں بھی مدنی قافلوں کا سلسلہ رہتا ہے وہاں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہتا ہے مدنی چینل کی دعوت آپ عام کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی تو اسلامی بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ جائز مرادیں پوری ہو جائیں ایسی ایسا عمل یا ورد بتا دیں تو وہ ورد بھی انہوں نے سن لیا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی اختیار کریں گے تو برکتیں پائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے پاک دربار کی حاضری نصیب فرمائے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک دربار کی حاضری نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ایک سوال ہمارے پاس یہ موجود ہے میں مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج کے تبسط سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنات کون ہیں اور ان کو جن ہی کیوں کہا جاتا ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ دو سو باسٹھ صفحات پر مشتمل کتاب قوم جنات اور امیر اہل سنت کے صفحہ گیارہ اور بارہ پر اس کے بارے میں لکھا ہے جو سوال میں پوچھا گیا قرآن مجید اور احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جن اللہ الجل کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے جنات کو ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسانوں کی بد کی بات نہیں ہوتی شار بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا یعنی چھپی ہوئی چیز اور جن کو اسی لیے جن کہا جاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں زمانہ جہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی اسی وجہ سے جن کہتے تھے کہ وہ ان کی وجہ نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے یعنی عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدگی کی وجہ سے انہیں جن کہا جاتا, جاتا ہے ماشاء اللہ تو یہ جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ جنات کون ہیں جن ہی کیوں کہا جاتا ہے تو یہ بھی امیر علیہ سنت کی کتاب سے ہی ان کو جواب دے دیا گیا بلکہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سے ان کو جواب دے دیا گیا تو یہ جی، ساتھ ساتھ الحمد ہمارے سلسلے میں کتابوں کا تعارف بھی چلتا رہتا ہے کتابوں کی ترغیبات بھی ہوتی رہتی ہیں رفیق الحرمین کی بھی ترغیب ہوئی ساتھ ہی یہ بھی قوم جنات اور امیر علیہ سنت کی اس کتاب کا ہم نے نام سنا اس کے لیے بھی یہی گزارش ہے مکتبۃ المدینہ سے یہ بھی حاصل کریں اس کا بھی مطالعہ کریں بہت ساری معلومات ایسی جو پہلے آپ کو نہیں ہوں گی جو آپ پہلے اس موضوع پر نہیں پڑھ سکے ہوں گے وہ ان شاء اللہ اس کتاب میں آپ کو حاصل ہو جائے بعض لوگوں کو ویسے بھی ایک تجسس ہوتا ہے کہ جنات کے بارے میں جانے کہ جی۔ جنات کیا ہیں کتنی قسمیں ہیں کس طرح ہوتے ہیں کھاتے کیا ہیں پیتے کیا ہیں رہتے کہاں پہ ہیں تو الحمد للہ اہل سنت کے امیر اہل سنت اور قوم جنات یہ کتاب اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری معلومات ان کو حاصل ہوں گی اس سے جی، صلو علی الحبیب اللہ ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے آیت الکرسی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کے بارے میں بہت کچھ سنتے آئے ہیں آپ بھی اگر کچھ برکتیں ارشاد فرما دیں تو کرم ہوگا دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ چار سو انیس صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شریف پڑے گا تو اس کو یہ یہ برکتیں حاصل ہوں گی نمبر ایک مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا سبحان اللہ نمبر دو شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے وہ محفوظ رہے گا نمبر تین اگر محتاج ہوگا تو انشاءاللہ شاء اللہ چند ہی دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی یہ دور ہو جائے گی نمبر چار جو شخص صبح شام اور بستر پر لیٹے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں خالدون تک پڑھا کرے گا وہ چوری غر کے آبی یعنی ڈوبنے سے اور جلنے سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ نمبر پانچ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا قطبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا سبحان اللہ بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی شور نہ آ سکے گا رحمان یعنی اس میں دین اور دنیا کی برکتیں شمار بڑھائی اور برکتیں موجود ہیں دنیا کی برکتیں آپ نے گنوائی تو ساتھ ہی سب سے پہلی پہلی وہ برکت گنوائی کہ جو آخرت کی برکت ہے کہ وہ داخل جنت ہو جائے گا اور غیر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا ان شاء اللہ ہو جائے گا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا سبحان اللہ تو آیت الکرسی واقعی بہت اہمیت والی یہ آیت ہے اور خالدون تک اگر پڑھتا ہے بندہ اسے تو یہ تین آیتیں بنتی ہیں تو خالدون تک پڑھنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی اسی طرح جو آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا الحی القیوم الى آخر ہی آخر تک وہ العلی العظیم تو یہاں تک جو پڑھتا ہے تو اسے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ ہم نے سنی اس آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لیں اپنا ورد بنا لیں سوتے وقت سونے سے پہلے اسے پڑھ لیا کریں بیدار ہونے کے بعد اسے پڑھ لیا کریں دن کے اوقات میں اس کو پڑھنے کا معمول رکھیں تو ان شاء اللہ بہت ساری برکتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے صلو علی علی الحبیب اللہ محمد ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کسی نے پوچھا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں جن کو ارق النساء کا مرض ہے برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ چار سو انیس صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنسورا کے صفحہ تین سو نواسی پر ارق النساء کے حوالے سے دو مدنی پھول یعنی دو علاج لکھے ہوئے ہیں وہ پیش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ ارق النساء کی پہچان کیا ہے یہ ہوتا مرض کیا ہوتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ران کے جوڑ سے لے کر پاؤں کے ٹکنے تک شدید درد ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ درد برسوں تک نہیں جاتا یعنی کئی سال یہ درد اس طرح باقی رہتا ہے تو اس کے علاج کے حوالے سے درد کی جگہ پر جہاں پہ یہ درد ہوتا ہے تو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ الحمد رب العالمین یہی سورہ فاتحہ پوری پڑھی جائے اور اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہ اذہب عنی سو اما اجد اللہ اذہب عنی سو اما اجد اللہ اذہب عنی سو اما اجد یہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد سات دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے دم کرنا ہے لیکن اگر کوئی دوسرا دم کر رہا ہو خود اگر یہ دعا نہیں پڑھ سکتے کوئی دوسرا دم کر رہا ہے تو یہ مریض خود اپنے چونکہ یہ مطلب ران کی جگہ پہ درد ہوتا ہے تو دوسرا ہاتھ نہیں رکھے گا یہ خود ہی وہیں پہ ہاتھ رکھے تو دوسرا دم کرے گا اس میں دم کرنے میں پھر یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ تو وہی پڑی جائے گی لیکن اللہ اذہب انی ان کی جگہ کہا کہے گا انہوں سو اما اجد جو اجد یہاں پہ کہا ہے تو یہاں پھر وہ یجد کہے گا یعنی یا جیم دال یجد اگر کوئی دوسرا پڑھ کے دم کر رہا ہے اور دوسرا اس کا علاج یہ ہے اس کی حصول شفا جو اس کی مدت علاج ہے روزانہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ شاء تبارک و تعالی چند دنوں میں ہی آپ افاقہ محسوس کریں گے دوسرا ہے یا محی یا محی یا محیی یہ کسی کو گیس کا مرض ہو یا پیٹھ یا پیٹ وغیرہ میں تکلیف ہو یا النساء جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا تو عرق النساء کا درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو یا محی سات دفعہ پڑھ کر دم کر لیا کریں ان شاء اللہ تبارک و تعالی اس سے جس مرض کا خوف ہے یا جو مرض آ گیا ہے اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی شفا حاصل ہوگی اس کی بھی مدت تا حصول شفا ہے روزانہ یہ عمل کرتے رہیں اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک ان شاء اللہ اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ارک النساء یہ بھی ایک تکلیف دہ مرض ہے اور اس سے نجات کے لیے جیسے ہم نے روحانی علاج سن لیے تو روحانی علاج کو بھی اختیار کیجیے ایک اور مدنی علاج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس میں خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہے یعنی میں ابھی جو مدنی بہار میرے پاس موجود ہے وہ آپ کو سناتا ہوں ایک اسلامی بھائی ارقب نساء نسا کے مرض میں مبتلا تھے اللہ و تعالی کی بارگاہ سے ان کے لیے شفا کے اسباب کیا بنے میں آپ کو سناتا ہوں ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا مدنی قافلہ ٹھٹا شہر وارد ہوا شرکا میں سے ایک اسلامی بھائی کو ارق النساء کا شدید درد اٹھتا تھا بیچارے شدت درد سے ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے تھے ایک بار درد کے سبب رات بھر سو نہ سکے آخری دن امیر قافلہ نے فرمایا آئیے سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں چنانچہ دعا شروع ہو گئی ان اسلامی بھائی کا بیان ہے جن کو ارق النساء کا شدید درد اٹھتا تھا وہ کہتے ہیں الحمد للہ دوران دعا ہی درد میں کمی آنی شروع ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد النساء کا درد بالکل جاتا رہا الحمد یہ بیان دیتے وقت کافی عرصہ ہو چکا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے مجھے پھر کبھی النساء کی تکلیف نہیں ہوئی الحمد یہ بیان دیتے وقت مجھے علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے کی خدمت ملی ہوئی ہے گر ہو عرق النساء یا عارضہ کوئی سا پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو دور بیماریاں اور پریشانیاں ہوگی بس چل پڑے قافلے میں چلو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے مدنی قافلے کی برکت سے عرق النساء جیسی موزی بیماری سے نجات مل گئی تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے مدنی انعامات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے اور یوں انشاءاللہ شاء رب کی رضا پانے کے ساتھ ساتھ دیگر یہ جو امراض ہیں اس سے بھی ہمارا کریم مولا ہمارا کریم رب ہم سے چھٹ, ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے تو نیت کر لیجیے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ صلو علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے جیسے آج پچھلے دنوں پاکستان کے کئی شہروں میں سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی اور بہت زیادہ مکانات اس میں بہ گئے بہت زیادہ مویشی اس میں بہ گئے بہت زیادہ اموات اس میں ہو گئی اور بہت زیادہ اس کے تعلق سے تباہی ہوئی تھی اور الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ ان عاشقان رسول سیلاب سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے مدن احتیاط کا سلسلہ رہا ان کی امداد کا سلسلہ رہا اور ڈھیروں ڈھیر امدادی سامان ان متاثرہ علاقوں میں بھیجے گئے تو اسی تعلق سے ایک سوال ہمارے پاس یوں موجود ہے کہ آج کل سیلاب کے بعد موزی جانور یعنی سانپ بچھو وغیرہ بہت نکل آئے ہیں اور کئی اموات بھی ہو چکی ہیں یعنی جہاں سیلاب آیا تو وہاں اب اس طرح کی سانپ بچھو وغیرہ موزی جانور یہ نکل آئے ہیں تو برائے کرم کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیں کہ ان سے حفاظت ہو سکے عمل بتانے سے پہلے کچھ چند احتیاطی تدابیر بھی ساتھ ہی ساتھ کرتا چلوں مثلا جو یہ کپڑے وغیرہ جب استعمال کرتے ہیں تو کپڑوں کو اچھی طرح یہ جھاڑ کر پھر پہنیں اسی طرح جو بستر استعمال کریں تو بستر کو بھی جھاڑ کر وہ استعمال کریں پانی پیے تو پانی میں اس کو اچھی طرح دیکھیں کہ کوئی موزی کیڑا یا جانور وغیرہ تو نہیں ہے کوئی موزی چیز تو نہیں ہے اس میں تو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بچت ہوگی جیسے سانپ بچھو وغیرہ عموماً اس طرح نکل آتے ہیں تو ان سے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے وہ عمل یہ ہے جو شخص نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہر روز تین بار یہ دعا پڑھ لیا کریں ساتھ ہی ساتھ تین بار شریف بھی پڑھ لیں وہ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو انشاءاللہ اللہ اس دعا پڑھنے کی برکت سے وہ موضی چیزوں سے محفوظ رہے گا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ جل کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں یہاں مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جس سے شر پہنچ رہا ہے مثلا جیسے یہ بچھو سانپ اور اس طرح کی دیگر موضی چیزیں ساتھ ہی عرض کرتا چلو یہ جو میں نے عمل بتایا ہے یہ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کا شجرا ہے شجرہ قادریا اتاریہ اس میں یہ عمل موجود ہے اور یہ عمل صرف ان کو پڑھنے کی اجازت جو آپ کے سلسلے میں مرید ہوتے ہیں یا طالب ہوتے ہیں تو اگر تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں مدنی مشورہ ہے کہ وہ جلد سے جلد شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامد برکات العالیہ کے مرید بن جائے الحمدللہ مرید بننا کوئی مشکل نہیں ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی موجود ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ چاہے تو اس پر ایک ہمارا فارم بھی موجود ہے مرید ہونے کا تاری بننے کا تو اس میں اپنا نام وہ لکھ کر سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ ان کو امیر اللہ سنت کا مرید بنا دیا جائے گا تو مرید جب بنیں گے تو یہ عمل پڑھنے کی ان کو اجازت مل جائے گی اس کے علاوہ اس شجر میں بے شمار اوراد و لکھے ہیں تو انشاءاللہ وہ اوراد جب پڑھیں گے تو اس کی بھی ان کو برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ شاء بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ مرید بن جانا چاہیے اب مرید بننے کا فائدہ کیا جیسے کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے جیسے آپ نے اس کے تعلق سے بیان کیا اب کوئی یہ کہتا ہے کہ مرید بننے کا فائدہ کیا اور اگر میں نہیں ہوں مرید تو مجھے نقصان کیا ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو امیر علیہ سنت کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا ان شاء اللہ تو اس لیے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین والے مکتوب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے تمام مریدین کا ایمان بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حفاظت کے لیے پیش کر دیا ہے چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شادی کو امین ہے ان انشاءاللہ جب ہمارا آخری وقت آئے گا تو انشاءاللہ سرکار ہمارا ایمان ہمارے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ مزید ایک امیر السمت کے مریدوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جو امیر السمت کے سلسلے میں مرید بنتا ہے امیر السمت قادری سلسلے میں مرید فرماتے ہیں اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے کہ قادری سلسلے کے عظیم پیشہ حضور سیدنا غوث العظم اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اس وقت تک اپنے رب زبل کی بارگاہ سے نہیں ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا سبحان اللہ اور مزید فرماتے کہ میرا مرید بغیر تو واقعی نہیں مرے گا سبحان اللہ تو اتنی ایسی ایسی اور پیاری پیاری برکتیں جب مل رہی ہیں تو فوراً سے پیشتر ان کو مرید بن جانا چاہیے مرید نہیں بنیں گے تو ظاہر وہ کہتے ہیں نا کہ مقول ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے تو جب پیر بنائیں گے تو انشاءاللہ پیر یہ رہنما ہوگا اور رہنما انشاءاللہ یہ جنت کی طرف میں لے جائے گا ان شاء اللہ یعنی واقعی مرید بننے میں نقصان کچھ نہیں ہے فوائد بہت سارے اور ان فوائد کے حصول کے لیے بندہ اپنے آپ کو پیش کر دے اور سید امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید ہو جائیں گے تو بے شمار برکتیں ان شاء اللہ الرحمن ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کسی نے لکھا کہ ہمارے ایک عزیز کافی عرصے سے غائب ہیں برائے کرم کوئی عمل بتا دیں کہ وہ مل جائیں یا خود ہی گھر آ جائیں اللہ تبارک و تعالی ان کے جو عزیز بچھڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے واقعی یہ تکلیف دہ امر ہوتا ہے کسی کا بھی کوئی عزیز بچھڑ جائے اس طرح یا گم ہو جائے اس کے لیے دو علاج روحانی علاج پیش خدمت ہیں کسی بزرگ کے مزار کے پاس کھڑے ہو کر اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے گھر کے ہی کسی مکان کے گوشے میں بیٹھ کر قرآن پاک کے تیسویں پارے کی سورہ ودوحا کی آیت نمبر سات اور آٹھ کا بولن فہدا واہ واجا فاغنا یہ سورہ ودا کی آیت نمبر سات اور آٹھ یہ دونوں آیات نو سو نوے دفعہ پڑھنی ہیں اب وہ آخر ایک مطلب درود پاک پاکی اور آخر میں ایک دفعہ سورہ ودا پوری پڑھیں اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کریں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی وہ واپسی آ جائیں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ اپنے گھر کے مکان میں ہی عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم یہی سورہ دُحا پوری صورت پڑھی جائے ہر دفعہ بسم اللہ پڑھی ہی جائے اور اس کے بعد اسی مکان کے دو گوشوں میں اذان دی جائے اور دو گوشوں میں اقامت کہی جائے اور پھر ان کے لیے دعا کی جائے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر اندر واپسی آ جائیں گے ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کسی نے لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں بلکہ ان کا جو سوال اب آگے بڑھے گا تو اس میں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے کوئی اس کا ورد بتا دیا جائے بہت ہی پیارا اس کے لیے کمل ہے یا مق یا مق یا مق جو کوئی شخص بیس بار نیند سے بیدار ہوتے وقت پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی اور مزید مدنی مشورہ بھی ان کو دیتا چلوں کہ وہ نیکیوں کا راستہ اختیار کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے عاشقہ رسول کی وہ صحبت اختیار کرے مدنی قافلوں میں سفر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر چماچم برسے گی اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی مدد شامل حال رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ جی، جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو یہ جی، جو روحانی علاج بھی بتایا گیا اور ساتھ ہی کچھ مدنی علاج مزید بھی بتائے گئے تو اپنے آپ کو پیش کر دیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے سے وابستہ ہو جائیں مدنی کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں مدنی قافلوں میں سفر کے لیے پیش کر دیں مدنی انعامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو انشاءاللہ اس کی اب برکتیں کھلی آنکھوں دیکھیں گے شاء اللہ ایک سوال کسی نے یہ لکھا کہ جن کے گھر اولاد نہ ہوتی ہو اور محلے والے بانج بانج کہہ کر ایزا دیتے ہوں پیسوں کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے میٹھے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے کسی کو اولاد دے کسی کو صرف بیٹے دے کسی کو بیٹیاں دے کسی کو دونوں دے یا کسی کو نہ دے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس طرح کا ارشاد فرمایا پچیس سو صورت الشورا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا اس میں بندے کا اپنا کوئی قصور نہیں تو اس لیے جو ہے کسی کو اس طرح جو ہے تکلیف باندھ باندھ کر کے تکلیف دینا تو یہ احترام مسلم کے یقیناً خلاف ہے احترام مسلم کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان کے تمام حقوق کا لحاظ رکھا جائے اور بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ کی جائے ہمارے میٹھے میٹھے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی مسلمان کا دل نہ دکھایا نہ کسی پہ طنز کیا نہ کسی کا مذاق اڑایا نہ کسی کو دھتکارا نہ کبھی کسی کی بے عزتی کی بلکہ ہر کسی کو آقا علیہ صلاح والسلام نے سینے سے لگایا سبحان اللہ بلکہ ایک مقام پر تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت و حرمت کو کابۃ اللہ مشرفہ کی حرمت سے بھی زیادہ فرمایا لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل صلی اللہ علیہ وسلم شرح الصدور صدور میں بعض علماء کرام رام اللہ تعالی فرماتے ہیں برے خاتمے کے چار اسباب ہیں نماز میں سستی کرنا شراب نوشی والدین کی نافرمانی اور مسلمانوں کو تکلیف دینا یعنی مسلمانوں کو تکلیف دینا ایزا دینا اس طرح کے جملے بول کر یہ <clears throat> برے خاتمے کا سبب بھی بن سکتا ہے تو اس لیے مسلمانوں کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں بغیر اجازت شرعی تکلیف ایزا نہیں دے سکتے اب اس کا علاج سن لیجیے کہ جن کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو لونگ یہ تو سب نے دیکھے ہوئے ہوں گے سنے ہوں گے تو چالیس لونگ لے کر ہر ایک پر سات بار یہ آیت کریمہ جو بتائی جائے گی سات بار ہر لونگ پر پڑھ کے دم کرتے جائیں اور عورت جیسے ہی ہے سے پاک ہو کر جس کی ماہواری کے ایام ہوتے ہیں ان سے پاک ہو تو غسل کرے اور اس کے بعد ایک لونگ روزانہ سوتے وقت جو ہے وہ کھانا شروع کر دے اور اس کے بعد پانی نہ پئیں یعنی یہ کھا کر اس کے بعد پانی نہ پئیں اور اس درمیان شوہر سے تخلیہ بھی کریں وہ آیت کریمہ یہ ہے سورہ نور کی آیت کریمہ ہے اٹھارہویں پارے کی گیارہویں رقو کی اٹھارہویں پارے کے گیارہویں رقو کی غالبت یہ آخری آیت ہے تو یہ سن لیجیے بسم اللہ سمیت یہ آیت پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج موج من من من فوقه فوقه سحاب ظلمات فوق بعض إذا أخرج يده لم لم يكد يراها ومن يجعل الله له له نورا فما نور یہ آیت کریمہ پڑھ کر سات دفعہ یہ ہر لونگ سے سات دفعہ پڑھ کے دم کرتے جانا ہے اور جو طریقہ کار بتایا گیا کہ جیسے ہی ماہواری کے جو ایام ہم سے فارغ ہوں تو روزانہ یہ ایک لونگ جو ہے یہ کھانا ہے رات کو سوتے وقت لیکن اس کے بعد پانی نہیں پینا ان شاء اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے ان کو اولاد ملے گی ان شاء اللہ ہر پریشان ہر اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو یہ سلسلہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت آشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پر کرنے کا اپنا معمول بنا لیں اور اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو یہ رسالہ جمع بھی کروا لیا کروا دیا کریں ان شاء اللہ تبارک بات فیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احترام مسلم کا جذبہ بیدار ہوگا مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے مدنی نامات کا رسالہ پر کرنے سے اگر ایسا ہو گیا یعنی احترام مسلم کا جذبہ جو ہے یہ بیدار ہو گیا تو ان شاء اللہ قبار کو اطالا ہمارا معاشرہ ایک بار پھر مدینہ منورہ کے دلکش اور خوشگوار خوشبودار سدا بہار رنگ برنگے پھولوں سے لدا ہوا حسین گلزار بن جائے گا طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا صلو علی الحبیب محمد وبارک وسلم احترام مسلم کے تعلق سے جو بیان کیا گیا اس کا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا متبوعہ یہ موجود ہے اور یہ سید امیر عال سنت کا رسالہ ہے احترام مسلم یہ حاصل کر لیں اس میں مسلمان کے احترام کے تعلق سے وہ وہ باتیں درج ہیں کہ ہم سنیں گے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہمیں یہ احساس پیدا ہوگا کہ واقعی مسلمان کا احترام یہ کس قدر ضروری ہے اور مسلمان کا احترام کس انداز سے کرنا چاہیے تو اس رسالے کو حاصل کرنے کی بھی نیت کریں اور اس کو پڑھنے کی بھی نیت کریں اور ہو سکے اگر وسعت ہے تو اس کو ادیتن حاصل کر کے زیادہ تعداد میں اور اسے اپنے جاننے والوں میں اپنے دوستوں میں اپنے رشتے داروں میں تقسیم بھی کریں وہ بھی پڑھیں تاکہ وہ بھی احترام مسلم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے اگر ہے تو بڑھانے میں کامیاب ہو جائے صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ کسی کا شوہر اگر اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہو تو اس کے لیے کوئی ورد عطا فرما دیں اگر شوہر تنگ کرتا ہو تو بیوی اسی طرح اگر بیوی تنگ کرتی ہو تو شوہر یہ عمل کریں یا مینو گیارہ سو بار سوتے وقت وہ پڑھیں اور تصور یہ کرے کہ ہم دونوں عرش کے سائے کے نیچے ہیں اور تصوری تصور میں شوہر چاہے تو بیوی پر دم کرے اور بیوی چاہے تو شوہر پر دم کرے تو انشاءاللہ شاء اللہ جو قدورتیں ہوں گی نفرتیں ہوں گی ساری دور ہوں گی اگر شوہر تنگ کرتا ہوگا بی کو تو انشاءاللہ اس مصیبت سے وہ اس کو بھی نجات ملے گی اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اسی طرح شیخ طریقہ تمیر علیہ اللہ برکات ملالیہ کا ایک بیان گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے چاہے تو یہ بھی اس کی وی سی بھی لے کر گھر میں چلائیں اس کو سنیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی ان شاء اللہ یہ واقعی بہت اہم ترین بیان کی طرف آپ نے توجہ دلائیں اور اس کی بہاروں پر مشتمل ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے ساس بہو میں جی۔ جی۔ تو یہ سی ڈی حاصل کریں اسے آپ گھر میں چلائیں انشاءاللہ شاء الرحمن آپس کی نفرتیں اور عداوتیں یہ دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ مخالفت محبت میں تبدیل ہو جائے گی ان شاء اللہ اللہ علی محمد ایک سوال ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ نماز استخارہ کس طرح ادا کی جاتی اور اس میں کون کون سی صورتیں یہ پڑھی جائیں یہ جواب بتا فرما دیں حضرت سینا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے جیسے قرآن کی صورت تعلیم فرماتے فرماتے ہیں جب کوئی کسی امر کا کثر کرے تو دو رکعت نفل نماز پڑھے پھر دعائے استخارہ پڑھے دعائے استخارہ کون سی ہے وہ سن لیجیے اللہ انی استخیر کا بے علم کا واستقدیر کا بے قدرتی کا واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي و عقیمری اوکالاجلی شرگ لی فی فی و و ان کن تعلم شر لی دینی معاشی و وتی امری اوکالا آجلی امری و آجلی عجلحی فصر و فریف نی ان ثم دینی بھی اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ عز و جل میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور اگر جیسے اسلامی بہن پڑھنے والی ہیں تو اس کا یہ ترجمہ ہو جائے کرتی ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل فضل عظیم مانگتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تو سب کچھ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ عز و جل اگر تیرے علم میں میرا یہ امر یعنی جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں میرے دین و ایمان اور میری زندگی اور میرے انجام کار میں دنیا و آخرت میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کو لیے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے پھر اس میں میرے واسطے برکت کر دے اے اللہ عز و جل اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین و ایمان میری زندگی اور میرے انجام کار دنیا و آخرت میں تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے اور جہاں کہیں بہتری ہو میرے لیے مقدر کر پھر اس سے مجھے راضی کر دے تو صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے استخارے کا یہ پورا طریقہ جو ہے صحیح بخاری جن اول کے اندر موجود ہے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم فرمایا تو راوی فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ صلاحت السلام نے ارشاد فرمایا وہ آ امری آگے راوی فرماتے او کالا آج امری تو یہاں پہ یہ جو او کہا گیا ہے یہ راوی کو شک ہے نہ کہ نبی کریم علیہ صلاحسلام کو تو یہ راوی کے شک کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اب دوسرا آپ نے یہ پوچھا تھا کہ نواز جب ادا کی جائے یہ تو اس کا طریقہ تھا اس کے بعد مطلب دو رکعت پڑھ کے یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے دعا کرنی ہے یعنی یوں کہنے یہ دعا کرنی ہے اور اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑی جائیں گی تو مستحب یہ ہے کہ اول و آخر جو ہے اس دعا کے جب یہ دعا پڑی ہے یعنی نماز دو رکعت پڑھ چکے تو یہ دعا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں ایک دفعہ جو ہے ایک ایک دفعہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد للہ ربی العالمین یہ پوری صورت پڑھے اور جب یہ نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں کل یا یو ہلکا اور دوسری میں کل ہو اللہ حضد یہ عموماً سب کو آتی ہیں تو یہ صورتیں پڑھیں لیکن بعض مشاعد سے یہ بھی منقول ہے کہ پہلی جو رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ آیات کریمہ وربو کا یق وربو کا یخلق ما یشا و یخ پا ماں کام یو شریک وربو کا یا علم ما کا یا علم سدور ما یو علی نون یہ پارہ بیس سورت القصص کی آیت نمبر اڑسٹھ اور انہتر ہے یہ دونوں آیت کریمہ پڑھی جائیں اور دوسری رکعت میں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 رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ دعائے مذکور پڑھ کر با تہارت کی روس سو جائے اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو وہ کام بہتر ہے اور اگر سیاہی یا سرخی دیکھے تو برا ہے اس سے بچے تو یہ پورا اس کا طریقہ کار تھا کہ نماز پڑھے اس کے بعد دعا پڑھے اور جو صورتیں بتائے گی وہ پڑھے اور پھر سو جائے اور سفیدی یا سبزہ دیکھے تو اس سے یہ کام کرنے کی طرف اشارہ کہ اس میں بہتر ہے کر لے اور اگر سیاہی یا سرخی دیکھے تو نہ کرنا بہتر ہے اس کے لیے ماشاء اللہ یہ تو نماز استخارہ کا اور اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں کس انداز سے اس کو ادا کرنا ہے یہ تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا اور میں یہ چاہوں گا کہ ہاتھوں ہاتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا اس میں یاد رکھیں رد المختار جل دوم صفحہ پانچ سو ستر پر ہے حج اور جہاد اور دیگر نیک کاموں میں نفس فیل کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا یعنی آیا میں حج کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں یہ استخارہ کر دیں یا اسی طریقے سے میں کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں جو کام ہی نیک ہے مطلب میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اب یہ کروں کہ نہ کروں یہ مطلب استخارہ نہیں کر سکتے میں جہاد کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں اس کا استخارہ نہیں کیا جا سکتا ہاں تعین وقت یعنی وقت مقرر کرنے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں جہاد کے لیے جانا تو چاہتا ہوں جانا ہے اور بہتر ہی ہے جہاد کے لیے جانا بہتر ہے جیسے مطلب جہاد جیسے فرض ہے تو یا دیگر نیک کام ہے جو کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو اس کے یہ کام یہ استخارہ کرنا کہ میں کروں یا نہ کروں یہ نہیں بلکہ کب کروں یہ آج شروع کروں یا کل سے شروع کروں بہتر ہوگا میں رزق کے کے لیے ایک نیک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں اچھا کام شروع کرنا چاہتا ہوں کب شروع کروں کب میرے لیے بہتر رہے گا آج کا دن بہتر ہے اس میں وقت کون سا بہتر ہے کون سا مہینہ بہتر ہے کون سا ہفتہ بہتر ہے یہ مطلب اس کے لیے جو ہے وقت مقرر کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے ماشاء اللہ یعنی نفس نیک کاموں میں نفس فیل کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا تعین وقت کے لیے ہو آپ ہے بیان کیا یعنی کس دن سے شروع کرنا ہے میرا حج کا ارادہ ہے تو میری جو میرے ملک سے جو ابتدائی فلائٹس جا رہی ہیں اس میں میں جاؤں یا جو حج کے دنوں سے قریب جو فلائٹس جا رہی ہیں اس میں میں جاؤں اس میں یہ استخارہ کر سکتا ہے جی۔ ہاں یہ حج پر جانا ہے تو اس کے لیے استخارہ نہیں کرے گا اسی طرح وہ کام جو فی نفسی عبادت نہیں ہے یعنی نیت کرنے سے یا دیگر عوامل کی وجہ سے عبادت بن جاتے ہیں ان میں استخارہ عموماً جو ہے کیا جاتا ہے جیسے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں جگہ یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں اس طرح کا یہ فلاں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں جبکہ وہ جائز کاروبار ہو ناجائز کا تو استخارہ ناجائز کسی بھی کام کا استخارہ نہیں کہ میں ناجائز کوئی مثال کے طور پہ ویڈیو سینٹر کھولنا چاہتا وہ استخارہ کر رہا ہے کہ میں کھولوں کہ نہیں تو اس کو تو شرح طور پہ یہی بولا جائے کہ بھائی نہیں کھولو اور ناجائز کام کا استخارہ نہیں ہوتا تو جائز کام جو فی نفسی ہی عبادت نہ ہو یعنی دیگر عوامل کی وجہ سے اچھی نیتوں کی وجہ سے عبادت بنتے ہیں ایسے کاموں کے لیے استخارہ کیا جائے گا کہ آیا میرے لیے یہ کام بہتر ہے کہ نہیں اچھا جیسے دیگر اوراد کے لیے مختلف مدتیں اور دن ہوتے ہیں جسے ہم بھی بیان کرتے ہیں تا حصول شفا اکتالیس دن تک پڑھیں بیس دن تک پڑھیں نو دن تک یہ عمل کرنا ہے تو یا مخصوص تعداد بھی ہوتی جیسے اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کو دس مرتبہ پڑھنا ہے جیسے ابھی بھی آپ نے کسی روحانی علاج کے اس میں جو ہے نا آپ نے بیان کیا کہ اس کو تین مرتبہ پڑھیں سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھیں اور درود پاک اول آخر ایک ایک مرتبہ پڑھ کے یا مقتدیرو دس مرتبہ پڑھنا ہے مثال دے رہا ہوں میں تو جیسے مختلف مدتیں اور دن بیان کیے جاتے ہیں یا مخصوص تعداد میں کرنے کے اوراد ہوتے ہیں تو کیا استخارہ کے لیے بھی کوئی مدت یا دن ہیں کہ اتنے دنوں تک کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں کرنا اس کہ کہ شریعت حصہ چہارم کے صفحہ نمبر بتیس پر لکھا ہے کہ استخارے کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نہ چکی ہو یعنی کامل یقین ہو جائے ضمن غالب ہو جائے کہ یہ کام میں بہتر ہے تو استخارے کا وقت فرماتے کے استخارے کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نہ چکی ہو ضمن غالب نہ ہو جائے دل مطمئن ہو جائے اس کا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین استخارہ کے بارے میں ابھی بات ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس کو لے لیں گے کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں دوبارہ جب حاضر ہوں گے اور موقع ہوا تو اس سکھارے کے متعلق مزید کچھ باتیں جو تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم بیان کر دیں گے اللہ تبارک کا تعالی ہمیں دین اور دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائیں روحانی علاج کا آج کا ہمارا سلسلہ اب ختم ہوا چاہتا ہے پیر کے دن دوپہر تین بجے مدنی چینل پر پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر تین بجے مدنی چینل پر یہ سلسلہ نشر مقرر یعنی ریپیٹ ہوگا اور خصوصی نشریات بارہ یو کے یہ سلسلہ آج خوابوں کی تعبیر ہے براہ راست آج رات بارہ بجے مدنی چینل پر نشر ہوگا اسے بھی ضرور ملاحظہ کیجیے کال ریکارڈ کرنے کے لیے فون نمبر لکھیے double zero nine double two one three four nine four two six two six screen پر آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں شرح رہنمائی ڈبل بارہ گھنٹے فون نمبر اس کا نوٹ کیجیے double zero nine double two one three four nine four zero double four three Madani channel دیکھتے رہیے اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد میں